تیسری سند وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب ایک غزبے میں شرکت کی پس ہم دشمن کے سامنے آ گئے حدیث نمبر انتیس سو چھپن مسند احمد